اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے